اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا يعملون اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے وہ بے شک بہت برے کام کرتے تھے